حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت تین طرح کے حاصل کرتی ہے اپنے آزاد کردہ غلام کا اس بچے کا جسے اس نے پالا ہو اور اپنے اس بچے کا جس پر اس نے لعان کیا ہو محمد بن یزید نے کہا اس روایت کو ہشام کے علاوہ کسی نے روایت نہیں کیا سننے ابن ماجہ حدیث نمبر دو ہزار سات سو بیالیس